تو کیوں نہ ہوئے تم میں سے اگلی سنگتو ہے کومو ہے میں اسی جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمے میں فساد سے روکتے ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی اور ظلم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گنہگار تھے